قرآن مجید میں اہل ایمان کو تاکیدی حکم فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اللہ رب العزت کے تیار کردہ عذاب یعنی جہنم سے اور اس کی آگ سے بچاؤ یعنی انسانوں پر اپنی ذات کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ ایسے اعمال کو اختیار کریں جن کی بدولت وہ جہنم سے اور اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ سکیں ساتھ ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ اپنی اولادوں کی اس نہج پر تربیت کریں اور اپنی اولادوں کو بھی ایسے اعمال میں لگائیں جن کی بدولت وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ سکیں اور پھر اللہ رب العزت نے اس امر کی تاکید کے لیے آگے جہنم کے عذاب کی کیفیت کو بیان فرمایا او انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اپنے اہل و اولاد کو اس عذاب سے اس جہنم سے بچاؤ وقود الناس والحجارہ جس آگ کا ایندھن انسان ہے اور پتھر یعنی وہ آگ پتھروں پر دہکائی گئی ہے اور جو انسان جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ بھی اس آگ کا ایندھن بن جائیں گے یعنی وہ خود ہی سلگتے رہیں گے اور جلتے رہیں گے ان کے وجود کو ایسا بنا دیا جائے گا جس طرح کوئلہ آگ کو پکڑ لیتا ہے اور پھر سلگتا رہتا ہے لکڑی آگ کو پکڑ لیتی ہے پھر جلتی رہتی ہے اسی طرح ان انسانوں کے وجود ایسے ہو جائیں گے کہ وہ خود آگ کو اپنے اوپر پکڑ لیں گے اللہ رب العزت نے اس عذاب سے ڈرایا اور پھر آگے مزید تخویف اور مزید خوف کہ اس عذاب میں کوئی رعایت نہیں اس عذاب میں کوئی نرمی نہیں اس لیے کہ اس عذاب پر اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں علیہ ملائکت اس عذاب پر اللہ نے اس جہنم پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر فرما رکھا ہے غلاز ان بڑے تند خو ہیں سخت مزاج ہیں شداد ان بہت ہی سخت ہیں انسانوں کا تڑپنا انسانوں کا رونا انسانوں کا گڑ گڑانا انسانوں کا معافیا مانگنا تڑپنا ان کے قلوب پر ذرا بھی اثر نہیں کرے گا کوئی نرمی ان کے اندر پیدا نہیں ہوگی کسی رعایت کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوگا لا یاسون اللہ ما امر وہ ایسی قوم ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں جس کام پر مقرر فرما دیا جس کام کا حکم دے دیا اب کوئی جذبہ کسی قسم کا کوئی خیال کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ خارجی حالات ان کو اللہ رب العزت کے اس حکم پر اور اس امر پر عمل کرنے سے نہیں روک سکتے وہ اللہ رب العزت کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے وہ اللہ رب العزت کے حکم کے برخلاف اپنی مرضی نہیں چلا سکتے وہ یف علون مرون بس انہیں اللہ کی طرف سے جو حکم دے دیا گیا اسی پر وہ عمل کرتے رہیں اللہ رب العزت نے انہیں حکم فرما دیا کہ جو بندے جہنم میں ڈالے گئے انہیں اس اس طرح کا عذاب دیا جائے بس اب وہ اللہ رب العزت کے اس امر کو پورا کرنے میں لگے رہیں کسی قسم کی کوئی رعایت جہنم کے عذاب میں نہیں اللہ رب العزت نے اس جہنم کا عذاب بتا کر اور اس سے ڈرا کر انسانوں کو یہ تاکیدی حکم فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی اس جہنم سے بچاؤ اپنے اہل کو بھی اس جہنم سے بچاؤ اپنی اولاد کو بھی اس جہنم سے بچاؤ کیا کوئی انسان گوارا کرتا ہے دنیا میں بھی کوئی انسان گوارا نہیں کرتا کہ وہ ایک راحت ایسی حاصل کر لے جو اس کے اہل و اولاد کو نہ ملے یوں کہا جائے کہ تمہیں دنیا میں فلاں راحت دے دی جائے گی فلاں مال تمہیں دے دیا جائے گا فلاں جو ہے وہ آسائش کا سامان تمہیں دے دیا جائے گا لیکن تمہارے اہل و اولاد اس سے نفع نہیں اٹھا سکیں گے تمہاری اہل و اولاد کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا یا انسان کو دنیا میں بتایا جائے کہ دیکھو تمہیں اس بدلے میں بیماریوں سے نجات مل جائے گی کہ تمہارے اہل و اولاد بیمار رہیں تمہیں اس بدلے اس جو ہے وہ بدلے میں دنیا میں تمہیں بہت سا مال دے دیا جائے گا کہ تمہارے اہل و اولاد فقیر رہیں تمہیں دنیا میں اس بدلے میں بہت ساری صحت عطا کر دی جائے گی کہ تمہارے اہل و اولاد کو صحت سے محروم کر دیا جائے تمہیں دنیا میں بہت سا کھانا پینا دے دیا جائے گا دنیا میں زیب و زینت کا بہت سا سامان دے دیا جائے گا اس شرط پر کہ تمہارے اہل و اولاد کو اس سے کوئی نفع نہیں پہنچے گا کوئی انسان بھی دنیا میں گوارا نہیں کرتا کہ وہ ایسی آفر کو اور ایسی جو ہے وہ پیشکش کو قبول کر لے تو اب آخرت کا معاملہ دیکھ انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم خود نیک اعمال اختیار کر لو گے تم تو جنت میں چلے جاؤ گے تم اپنی اپنا ایمان درست کر لو گے اپنے اعمال کو درست کر لو گے اپنی نمازیں درست کر لو گے اللہ رب العزت کے دیگر احکام جو دنیا میں تمہیں دیے گئے زندگی گزارنے کے لیے ان پر عمل کر لو گے اللہ کی خاطر اسلامی طرز زندگی کو اختیار کر لو گے اللہ کی خاطر پردہ کر لو گے اللہ کی خاطر عبادات کی مشقت برداشت کر لو گے تم جنت میں چلے جاؤ گے لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ تمہاری دنیا میں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جیسے تمہیں ایسے اعمال کو اختیار کر کے اپنے لیے جنت کو پکا کرنا اپنے لیے جہنم کے عذاب سے نجات کا وعدہ اللہ رب العزت سے پا لینا ضروری ہے ایسے ہی تم پر لازم ہے کہ تم اپنے و اولاد کو بھی اللہ رب العزت کا فرما بردار بناؤ اپنے و اولاد کو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچاؤ اپنی و اولاد کا ایمان درست کرو اپنے و اولاد کے اعمال درست کرو جیسے خود نماز پڑھتے ہو اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ جیسے خود اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہو اپنے گھروں میں فرما برداری کا نظام قائم کرو ایک ماں خود اللہ رب العزت کی فرما بردار ہے اس پر لازم ہے وہ اپنے بچوں کو بھی اللہ رب العزت کی فرما برداری کے راستے پر چلائے یہ کیا محبت ہوئی یہ کیا شفقت ہوئی یہ کیسی رحمت ہوئی کہ دنیا میں اپنی آلو اولاد کے آرام کا اتنا خیال کیا جائے کہ ان کی بیماریاں تک انسان انسان اپنے اوپر لینے پر تیار ہو جاتا ہے ان کی تکالیف کے بارے میں انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے میرا یہ بچہ بیمار ہے کاش اس کی جگہ پر میں بیمار ہو گیا ہوتا کس کو صحت مل جاتی میرا یہ بچہ پریشانی میں ہے میں اس کی پریشانی اپنے اوپر لے لوں لیکن اس کو اس پریشانی سے نجات مل جائے انسان اپنے تمام اہل محبت کے بارے میں دنیا میں تو ایسا ہی سوچتا ہے اور ایسا ہی طرز عمل اختیار کرتا ہے لیکن یہ کیسی محبت ہو یہ کیسی شفقت و رحمت ہو کہ انسان اپنے چاہنے والوں کو اپنے محبت والوں کو اللہ رب العزت کے عذاب کا مستحق بنا دے اللہ رب العزت کا نافرمان بنا دے ان کے لیے آخرت کے عذاب کا سودا کر دے ان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنانے پر راضی ہو جائے تو اس انسان نے دنیا میں کسی کے ساتھ حقیقی معنوں میں محبت نہیں کی اگر اس کے دل میں محبت ہوتی یہ جیسے اپنی اولاد اور اپنے اہل محبت کے لیے دنیا اچھی کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ان کی آخرت کے لیے اور زیادہ محنت کرتا اور زیادہ کوشش کرتا لیکن دنیا کی یہ چند روزہ زندگی کے لیے تو ہر آرام اور راحت ہر انسان ہر باپ ہر ماں اسی محنت اور کوشش میں لگے کہ ہمارے بچوں کو دنیا کی اس چند روزہ زندگی کا سارا آرام اور راحت مل جائے انہیں اس دنیا میں اچھی تعلیم مل جائے تاکہ وہ معزز ہو جائیں انہیں اس دنیا میں بہت سا مال مل جائے تاکہ وہ آرام اور راحت کے ساتھ زندگی گزار سکیں انہیں دنیا میں بہت اچھی صحت مل جائے کوئی بیماری ان کے قریب بھی نہ آئے یہ خواہش ہر ماں اور باپ کے دل میں ہے اور اس کا جو ہے وہ محبت کے دریا ان کے دل میں ہمدردی کے دریا ان کے دلوں میں ٹھاٹے مار رہے ہیں اور وہ اپنی اولاد کے لیے یہی چیزیں دن رات حاصل کرنے کی محنت میں لگے ہیں لیکن اولاد آنکھوں کے سامنے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا نافرمان بنا کر اللہ رب العزت کی جہنم کا مستحق بنا رہی ہے ماں باپ کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ اولاد کو پکڑ کر اس سے بچائے کیسی محبت کیا ایک ماں گوارا کرتی ہے کہ اس اس کا بچہ کی بچی دنیا میں کوئی ایک رات ایسے بستر پر گزارے جو بستر تھوڑا سا معمولی سا آگ پر گرم ہو اور اس کو ساری رات گرمی لگتی رہے تو بجلی چلی جاتی ہے ماں سے برداشت نہیں ہوتا تھکی ہاری دن بھر کی پنکھے لے کر اپنے بچوں کو ہوا دے رہی ہوتی ہیں رات کو ہاتھوں سارے دن کی تھکی ہاری ماں تھوڑی دیر اس کو گوارا نہیں ہوتا کہ اس کا بچہ گرمی میں سوئے تھوڑی دیر اس کو گوارا نہیں ہوتا کہ اس کے بچے کو پسینہ آ جائے اور یہ ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر برداشت کرتی رہے کہ اس کا بچہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے بننے دیا جائے سمجھانے کی بجائے اگر کوئی دوسرا بھی سمجھائے تو اس کو روکے کہ بچے ان کو بھی کچھ نہ کہا جائے اللہ رب العزت نے ہم سب کو ڈرایا اللہ رب العزت نے ہم سب کو وعید دی اور اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر ڈرایا کہ دیکھو دنیا میں یہاں یہ رشتے ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں دنیا میں کوئی تکلیف آ گئی کسی پر کوئی مشقت آ گئی کوئی پریشانی آ گئی کوئی کمی آ گئی یہ رشتے دنیا میں کام آ جاتے ہیں انہی سے انسان کی بہت سی مشکلات دور ہو جاتی ہیں انسان کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں ماں باپ کام آ جاتے ہیں بہن بھائی کام آ جاتے ہیں یار دوست کام آ جاتے ہیں خاندان معاشرہ کام آ جاتا ہے تعلقات کام آ جاتے ہیں دنیا میں انسان انسانوں کے کام آ کر ان کی بہت سی تکالیف کو رفع کر دیتے ہیں لیکن آخرت کا معاملہ ڈرا دیا گیا کہ دیکھو اس دن اگر ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ ہمدردی کرے گی نہیں وہ بچہ اگر اس ماں کے سامنے آ کر چلاتا رہے گا اور اس کو جہنم کی طرف گسیٹ کر لے جایا جا رہا ہوگا لیکن ماں کو پتا ہوگا کہ وہ اپنے اعمال دے کر اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتی اگر وہ اس کو بچائے گی وہ خود جہنم کی مستحق بن جائے گی تو اس دن کوئی ماں اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وہ رحمت اور شفقت کا معاملہ نہیں کرے اللہ رب العزت نے ہمیں ڈرایا یوم یفر المر امین عقی وہ امی ہی ابی ابھی و صاحبت ہی و بنی انسان اس دن اپنے بھائیوں سے بھی بھاگ رہا ہوگا اپنے ماں باپ سے بھی بھاگ رہا ہوگا اپنی اولاد اور اپنی بیوی سے بھی بھاگ رہا ہوگا ہر ایک سے چھپتا پھر رہا ہوگا کہ آج مجھے میدان حشر میں کوئی دیکھ نہ لے آج مجھ سے میدان حشر میں کوئی مانگ نہ لے آج مجھ سے میدان حشر میں کوئی اپنے لیے رحمت اور شفقت کا طلبگار نہ ہو جائے آج مجھے میدان حشر میں کوئی اس امتحان میں مبتلا نہ کر دے کہ مجھ کی محبت اور شفقت مجھے اس بات پر مجبور کرے کہ میں اپنے اعمال اس کو دے کر اس کو اللہ رب العزت کے عذاب سے بچا لوں نہیں دنیا کا ہر انسان نفسی نفسی پکار رہا ہوگا ہر انسان اپنے تمام رشتوں کو فراموش کر چکا ہوگا ہر انسان اپنے سارے تعلقات بھول چکا ہوگا ہر انسان اپنی ساری محبتوں سے دست بردار ہو چکا ہوگا اس دن ہر انسان اپنے نفس کی فکر میں مبتلا ہوگا اللہ رب العزت نے اس لیے ہم سب کو یہ بات سمجھا دی کہ اس ساری چیز کی دنیا میں فکر کر لو کہ جیسے تمہیں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عذاب سے بچانا ہے اپنے اہل محبت کو بھی دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر اور محنت کر لو تاکہ آخرت کے اس امتحان سے تم بھی بچ جاؤ اور وہ بھی بچ جائے <clears throat> ورنہ میدان حشر کی رسوائی میدان حشر کی ندامت میدان حشر کا خسران سب کے سامنے اس لیے میری ماؤں بہنوں اللہ رب العزت نے جیسے ہم سب پر اپنے لیے ایسے اعمال کو اختیار کرنا لازم فرمایا ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو اللہ رب العزت کے عذاب سے بچائیں اپنی اولادوں کا ایمان درست کریں اپنی اولادوں کے اعمال درست کریں انہیں اللہ رب العزت کے احکام سے آگاہ کریں اور پھر انہیں اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے والا بنائیں اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہم پر محنت کو لازم فرمایا کہ ہم اپنی اولاد کے اس ہمدردی اس محبت اور اس جذبے کے ساتھ محنت کریں کہ ہماری یہ اولاد ہمارے یہ اہل و عیال جن کے ساتھ ہم دنیا میں محبت رکھتے ہیں دنیا میں ان کی خاطر تکلیفیں اٹھاتے ہیں برداشت کرتے ہیں دنیا میں انہیں آرام اور راحت پہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں کیا مزہ آئے گا کہ ہم آخرت میں اللہ رب العزت کی طرف سے اگر جنت کے مستحق بن بھی گئے لیکن ہم میں سے کسی کی آنکھوں کے سامنے اس کی اولاد کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا اور ذرا سوچیے میدان حشر میں کتنی بڑی جو ہے پریشانی اور کتنی بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اس لیے اللہ رب العزت نے ہم پر لازم فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تاکید فرمائی کہ اپنی اولادوں کو اللہ رب العزت کے دین پر چلنے والا بنا سب سے پہلی چیز جو لازم فرمائی کہ بچہ ابھی ذرا سمجھدار ہو بچے کے اندر ابھی شعور پیدا ہو کہ وہ بات سمجھنے کے قابل ہو جائے اس کا ایمان اور عقیدہ تو سب سے پہلے درست کر یہ روایت جو میں نے خطبے میں پڑھی حضرت عامر ابن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت اور آپ کا یہ فرمان اپنی کتاب میں لکھ کر رکھا ہوا تھا ایک اپنی اولاد کے لیے ایک صحیفہ بنا کر چھوڑ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو سنتے تھے ان کو لکھ لیا کرتے اور پھر اس زمانے میں لکھنے کا رواج نہیں تھا لوگوں کے حافظے بہت اچھے تھے جو بات سن لیتے تھے ان کو کبھی بھولتی نہ تھی لیکن انہوں نے اپنی اولاد پر شفقت اور رحمت کا ایسا معاملہ کیا اور ان کی آخرت بنانے کے لیے اس زمانے سے ہٹ کر ایک طریقہ کار اختیار کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے گھر جا کر ایک کتاب بنا کر رکھی ایک صحیفہ بنا کر رکھا ہوا تھا چمڑے کے صفحات کا اس پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حکام کو لکھ لیا کرتے جب وفات کا وقت ہوا وہ صحیفہ اپنی اولاد کے حوالے کیا کہا دیکھو یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہیں جو میں نے لکھے ان پر عمل کرتے رہو ان کی اولاد نے آگے ان کو منتقل اپنی اولاد کو منتقل کیا ان کے جو پوتے تھے عمر ابن شعیب وہ پھر آگے امت کو روایت کرتے کہ میرے دادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں فلاں کام کی باتیں لکھ کر رکھی ہوئی تو اس میں ایک اہم بات جو انہوں نے لکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لکھا <coughs> میں اذا افسح اولادکم جب تمہارے بچے بولنے لگ جائیں صحیح صحیح الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنے لگیں ان کا توتلا پن ختم ہو جائے بچہ خود سمجھنے لگے کہ کیا بول رہا ہے اور سننے والی بات بھی اس کو سمجھ میں آنے لگے یعنی شعور کی عمر کو پہنچ جائے بچہ میں لا الہ الا اللہ ان کو اللہ رب العزت کا کلمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سکھا دو یعنی پورا ایمان اس سے انہیں آگاہ کر دو کہ اللہ رب العزت پر ایمان کا کیا مطلب ہے اللہ رب العزت کو ایک ماننا آمن تو بلّہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا وہ ملائکتی ہی اللہ رب العزت کے فرشتوں پر ایمان لانا وہ کتب ہی اللہ رب العزت کی کتابوں پر ایمان لانا وہ رسولی ہی اللہ رب العزت کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ول خیری خیری و شرری ہی من اللہ تعالی اللہ رب العزت کی طرف سے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ولباچ عباد الموت مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا فرمایا جب تمہاری اولادوں کو شعور نصیب ہو جائے سب سے پہلے ان کو ایمان سکھاؤ فالی منہ ایمان ان کو ایمان سکھا دو انہیں پتا ہو ہم مسلمان ہیں انہیں یہ بھی پتا ہو کہ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے اسلام کے یہ سات عقائد اور پھر ہر عقیدے کی تفصیلات یہ ہر اس مسلمان بچے کو پتا ہو جو شعور کی عمر تک پہنچ چکا ہو فرمایا جب تمہارے بچے بولنے لگ جائیں ماں باپ پر لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد اولادوں کو ایمان سکھا دیں اور فرمایا پھر ایسے بے فکر ہو جاؤ تم ملا تو بالو اینا ماتو پھر بے فکر ہو جاؤ کہ تمہارے بچے کہاں جا کر مرتے ہیں ان کی زندگی تمہارے ساتھ گزرتی ہے یا تم سے جدا ہو کر گزرتی ہے وہ ساری زندگی تمہاری آغوش میں رہتے ہیں یا تم سے دور چلے جاتے ہیں بے فکر ہو جاؤ کہ تم نے اپنی اولادوں کو جنت کی چابی یعنی اللہ رب العزت پر صحیح ایمان اور اسلام کے صحیح عقائد سکھا دیے اس لیے کہ عقیدہ ہی وہ سب سے بنیادی کلید ہے عقیدہ ہی وہ سب سے بڑی چابی ہے جس سے کسی انسان کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا فرمایا تم نے جب اپنی اولادوں کو ایمان سکھا دیا اب بے فکر ہو جاؤ ائی ماتو وہ کہاں جا کر مرتے ہیں تو یہ اس فکر سے آزاد ہو جاؤ کہ تمہارے بچے بھوکے مر جائیں گے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے زمین پر رہنے والے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمے لے لیا اس بات سے بے فکر ہو جاؤ کہ تمہارے بچوں کا آگے چل کر کیا انجام ہونے والا ہے اس لیے کہ اگر تم نے انہیں کلیمہ توحید صحیح صحیح سکھا دیا تو یقین رکھ لو کہ تمہاری اولاد آخرت کے عذاب سے بچ جائے گی اللہ رب العزت کے ہاں جا کر مغفرت پالے گی آج کتنی فکریں انسانوں پر تاریخ اولاد کو اگر پڑھا نہ سکے تو ان کا مستقبل برباد ہو جائے گا اولاد کے لیے اگر بہت سا مال دنیا میں چھوڑ کر نہ گئے ان کا مستقبل برباد ہو جائے گا اولاد کے لیے اگر مکان بنا کر دنیا سے نہ گئے ان کا مستقبل برباد ہو جائے گا اگر ان کے لیے اچھے رشتے ہم تلاش نہ کر سکے ان کا مستقبل برباد ہو جائے گا ہم نے اس چیز کو مستقبل کا نام دے رکھا ہے جس کا آنا نہ آنا ہمارے لیے یقینی نہیں ہمیں اس کا کوئی پتا نہیں کہ ہماری اولادوں پر وہ مستقبل آتا بھی ہے یا نہیں آتا لیکن وہ حقیقی مستقبل ہر انسان کو پتا ہے اس کی اولاد آج دنیا میں آئی ہے کل اس نے ضرور مر کر اس دنیا سے جانا ہے ہر انسان کو ہر مسلمان کو یقینی طور پر پتا ہے اس کی اولاد آج دنیا میں موجود ہے کل اس نے عالم آخرت میں جا کر اللہ رب العزت کے حضور میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے ہر انسان کو یقینی طور پر پتا ہے اس کی اولاد نے اپنے اعمال کا حساب کتاب اللہ رب العزت کو پیش کرنا ہے ہر انسان کو یقینی طور پر پتا ہے کہ اس کی اولاد نے یا تو جنت کا مستحق بننا ہے یا جہنم میں ڈال دیا جانا ہے اس حقیقی مستقبل کی انسانوں کو فکر نہیں اس لیے کوئی اپنی اولادوں کو ایمان نہیں سکھاتا آج کتنے گھروں میں چلے جائیں لڑکیاں اور لڑکے بالغ ہو چکے ہوں گے بلوگت کی عمر کو پہنچ چکے ہوں گے انہیں یہ پتا نہیں ہوگا اللہ رب العزت پر ایمان کا کیا مطلب ہے انہیں لا الا اللہ تو آتا ہوگا اس کا مطلب معلوم نہیں ہوگا اللہ رب العزت کو ایک ماننے کا کیا مطلب ہے اللہ رب العزت کے فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے اللہ کے انبیاء پر ایمان کا کیا مطلب ہے تقدیر پر ایمان کا کیا مطلب ہے موت کے بعد اٹھائے جانے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے پر ایمان کا کیا مطلب ہے اپنی اولادوں کو انگریزی بھی پڑھا دی فر فر انگریزی بولنے لگ گئے اپنی اولاد کو سائنس بھی پڑھا دی وہ کائنات کی چیزوں میں غور کرنے کے قابل ہو گئے اپنی اولاد کو سارے علوم پڑھا دیے لیکن اس اولاد کو یہ پتا نہیں کہ وہ مسلمان ہیں تو کیوں کر ہیں وہ اگر مومن ہیں تو ان کے ایمان کا کیا مطلب ہے یاد رکھو میری ماں بہنوں ایک انسان کو اگر زندگی زندگی میں یہ پتا نہیں کہ یہ سات عقائد یہ سات چیزیں جن پر اللہ رب العزت نے ایمان کا ہمیں حکم دیا ان کا کیا مطلب ہے جب تک وہ ان کی تفصیلات کے ساتھ ان کی تفصیلات کو معلوم کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ لیتا اس وقت تک وہ اللہ رب العزت کیا مومن نہیں بنتا کیا ہم نے کبھی فکر کی کہ ہم اپنی بالغ اولادوں کو بھی یہ ایمان سکھا چکے ہوتے آج کتنے مسلمان جا کر اپنے گھر میں اپنے بچوں سے پوچھ لیجئے گا کہ کتنے بچوں کو ان باتوں کا پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں ایمان دیا اس ایمان کا مطلب کیا ہے کتنے بچوں کو اس بات کا پتا اور اگر نہیں پتا تو سوچئے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو کس چیز کا مستحق بنانے کتنے مسلمان بچوں لوگوں کتنے مسلمانوں کو گھر میں بتا رکھے کہ اللہ رب العزت پر ایمان کی یہ تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوغت کی عمر تو بہت دیر میں آتی میں ادا افسا اولادکم حکم جب بچے بولنے لگ جائیں تو ان کو ایمان سکھا دو ہو سکتا ہے بعد میں تمہیں موقع نہ ملے ہو سکتا ہے تمہارے اور ان کے درمیان جدائی آ جائے اور بعد میں کوئی ان کی اس چیز کی فکر نہ کر سکے ہو سکتا ہے تم بچپن میں ہی اپنی اولاد کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو جاؤ اور پھر پیچھے کوئی ماں باپ کی طرح فکر کے ساتھ اولادوں کے اس حق کو ادا نہ کر سکے تمہاری اولاد کے کہ ان کو ایمان سکھاتا وہ بےچارے ایمان کی حقیقت سے محروم رہ جائیں اس لیے بچوں کو جیسے ہی بات سمجھ میں آنے لگے فوراً انہیں ایمان سکھا دو اور پھر میں ویدا اصغرا اولاد جب ان کے دانت گرنے لگے یہ دودھ کے دانت پانچ چھ سال کی عمر میں بچے کے دونت کے دانت گرنے لگے میں جب ان کے دانت گرنے لگے تو ہم روح تو ان کو نماز سکھانا شروع کر نماز کا حکم کرنا شروع کر دو میں بچہ سات سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم کرو اس کو نماز کے لیے اٹھاؤ اس کو وضو سکھاؤ اس کو نماز سکھاؤ اس کو اپنے ساتھ کھڑے کر کے ماں بیٹیوں کو ساتھ کھڑے کر کے نماز پڑھائے باپ بیٹوں کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائے اپنے ساتھ ان کو مسجد کو جب تہارت کا پتہ چل جائے اور وہ تہارت کا خیال رکھنے لگے ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جائے گھر میں آ کر سنتیں ادا کرنے کا حکم اس لیے ہے مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ فرض نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کر پڑھیں لیکن سنتیں اور نوافل زیادہ افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں آ کر ادا کریں اس کی بہت سی حکمتوں کے ساتھ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کی چھوٹی اولاد انہیں اپنے گھر میں بچپن سے ہی نماز پڑھتا ہوا دیکھے چھوٹے بچوں کے اندر نقل کا جذبہ ہوتا ہے نقل کی فکر ہوتی ہے وہ جیسے اپنے بچوں بڑوں کو کچھ کرتا دیکھتے ہیں ویسے اس کی نقل کرتے ہیں ماں کی نماز چونکہ الگ ہے بچیاں تو اس سے سیکھ سکتی ہیں بچے اگر ماں کی نماز سیکھیں گے ان کو اپنی حقیقی نماز کا پتہ نہیں چلے گا اس لیے باپ کو حکم دیا گیا کہ وہ سنت نفل گھر آ کر ادا کرے تاکہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں ہمارا والد اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے ہمیں بھی اس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے وہ اسی وقت سے اس کی نقل شروع کریں جب شعور کی عمر کو پہنچیں گے انہیں نماز آ چکی ہوگی میں جب سات سال کا ہو جائے بچہ جب اس کے دانت گرنے لگیں دودھ کے تو اس کو نماز کا حکم کرنا شروع کر دو اور جب دس سال کا ہو جائے تو فرمایا کہ اب اسے نماز پر مارو دس سال کا نہ بچہ بالغ ہوتا ہے اور نہ بچی بالغ ہوتی ہے ممکن ہی نہیں کہ دس سال کی عمر میں کوئی بچہ اللہ رب العزت کے احکام کا مکلف ہو جائے یا کوئی بچی اللہ رب العزت کے احکام کے مکلف ہو جائے اگر جلدی بھی ہو تو بارہ سال کے بعد جا کر یہ معاملہ پیش آتا ہے لیکن دس سال کی عمر سے سختی کرنے کا حکم دے دیا کہ اولاد کے ذہنوں میں ابھی سے یہ بات بٹھاؤ کہ کچھ عرصے بعد تم اللہ تمہاری جو ہے تمہارا حکم تبدیل ہو جانے والا ہے آج تم اس عمر میں ہو اگر تم اس وقت میں اللہ کے حضور چلے گئے تم سے کوئی حساب نہیں کوئی کتاب نہیں نہ تم سے نماز کا پوچھا جائے گا نہ روزے کا پوچھا جائے گا نہ ایمان کا پوچھا جائے گا کسی چیز کا نہیں پوچھا جائے گا لیکن ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم ایک اللہ رب العزت کی نظر میں ایک ذمہ دار انسان بن جاؤ گے جس کے ذمے نمازیں بھی ہیں جس کے ذمے روزے بھی ہیں جس کے ذمے حج بھی ہے جس کے ذمے زکات بھی ہے جس کے ذمے جہاد بھی ہے جس کے ذمے پردہ بھی ہے جس کے ذمے حیا اور عفت بھی ہے جس کے ذمے اللہ رب العزت کے سینکڑوں احکام ہیں تم نے ایک ایک حکم کا اللہ رب العزت کی نظر میں مکلف ہو جانا ہے ماں باپ کی نظر میں مرتے دم تک بڑھاپے تک بھی کوئی بچہ ہی رہے لیکن اللہ رب العزت کی نظر میں جو انسان بالغ ہو گیا جو بچی بالغ ہو گئی جو بچہ بالغ ہو گیا اب وہ بچہ نہیں رہا کہ ماں اس کو سوتا دیکھے تو سونے دے کسی کو سختی نہ کرنے دے کہ اس کو نماز کے لیے نہ اٹھائے یہ تو بچہ ہے اگر پردے کے لیے سختی کی جائے ماں کہے کہ ابھی پردے کے لیے سختی نہ کرو ابھی تو چھوٹی سی بچی ہے نماز پر مارا جائے تو باپ پر ناراض ہو سمجھانے والے پر ناراض ہو نہیں ایسی ماں اپنے بچے کے ساتھ محبت نہیں کر رہی ایسی ماں اپنے بچے اور بچی پر شفقت نہیں کر رہی وہ اپنے بچے اور بچی پر ظلم کر رہی ہے کہ تھوڑی دیر اس کو دنیا میں سلائے رکھا اس کو آخرت کے آرام سے محروم کر دیا تھوڑی دیر دنیا کی راحت کا اس کا خیال کر لیا اس کو آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دیا دنیا کا تھوڑا سا آرام اس کو دے دیا آخرت کی اور قبر کی پریشانی میں اس کو مبتلا کر دیا دنیا کی تھوڑی سی جواب دہی سے اس کو بچا لیا باپ کو ڈانٹنے سے منع کر دیا دادا دادے کو ڈانٹنے سے منع کر دیا چچا کو ڈانٹنے سے منع کر دیا روک دیا کہ کوئی ابھی ہمارے بچوں کو نہ سمجھایا کرے یہ تو ابھی چھوٹے ہیں ان پر اتنی سختی نہ کی جائے آپ نے یہاں کی جواب دہی سے اس کو بچا لیا قیامت کے دن اللہ رب العزت احکم الحاکمین کے سامنے جواب دہی کا مکلف بنا دیا آپ نے اس بچے اور بچی کو کہ اس کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے جب اس سے پوچھا جائے گا تم نے نماز کیوں نہ پڑھی کیا کوئی انسان اللہ رب العزت کو جواب دے سکے گا ان سے پوچھا جائے گا تم نے پردہ کیوں نہ کیا کیا کوئی انسان اللہ رب العزت کو کھڑے ہو کر جواب دے سکے گا آپ نے دنیا میں تھوڑی سی محبت کر لی آخرت کے اعتبار سے ان کی زندگی کو جہنم میں دھکیل دیا تو کوئی محبت آپ نے ان کے ساتھ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے جیسے تمہاری اولادوں کی عمر گزر رہی ہے ان کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کرتے چل رہے ایک بچہ جب تک شعور کی عمر کو نہیں پہنچا کھیلنے دو کودنے دو جیسا بھی جب شعور کی عمر کو پہنچ کے آپ سکھانا شروع کرو پہلے اس کو ایمان سکھاؤ یہی حضرت عامر ابن شعیب کے دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے خاندان کا کوئی بچہ بنی عبد المطلی پورا خاندان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کی اولادیں اس میں تھی اور قریبی رشتہ دار اس میں تھے بنو ہاشم پر میں جب ان کا کوئی بچہ بولنے لگ جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ جو قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل ہے اس کی سورہ اسرائیل اس کی آخری آیات سکھایا کرتے تھے پندرہویں پارے کی جو پہلی سورہ سورت الاسرا بھی جسے کہا جاتا ہے سبحان اللہ اسرا بھی ابدی اس کی جو آخری آیت وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ایک بچہ جو اللہ ابھی شعور کی عمر کو پہنچا بولنے لگا اس کی زبان سے کچھ الفاظ صحیح صحیح ادا ہونے لگے سب سے پہلے اسے جس ذات کا تعارف کرایا جا رہا ہے اور تفصیلی تعارف کرایا جا رہا ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے وہ اس کا دادا نہیں ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے وہ اس کے بہن بھائی نہیں ہے اسے سب سے پہلے تعارف کرایا جا رہا ہے اللہ رب العزت اسے کہا جا رہا ہے کہو الحمد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے اللہ دی لمیت تقید والا وہ اللہ جو اکیلا ہے اس کی کوئی اولاد نہیں اس کا کوئی قریب نہیں کوئی رشتہ دار نہیں عقیدہ اس کو سکھایا جا رہا ہے اس بچے کو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف کرایا جاتا ولم یق اللہ ولیم من ولم یق اللہ شریک فل ملک اس زمین و آسمان کی بادشاہت میں اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ولم یق اللہ ولی من ادل اس کا کوئی مددگار اور حامی نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں کہ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کی مدد لینے کا محتاج ہو وہ کبر ہو روح اور اے بچے تیرے دل میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی عظمت بٹھائی جا رہی ہے تو جان کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ رب العزت ہے تو بہت چھوٹا ہے تجھے اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرنے ایک بچے کو شعور کے وقت میں سب سے پہلی بات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھا رہے ہیں اپنی امت کو تعلیم فرما رہے کہ جب تمہارے بچے بولنے لگ جائیں یہ کام کیا کرو اور جب ان کو کچھ پاکی نہ پائی کا خیال ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کا جو سب سے تاکیدی حکم سب سے موقع حکم ہے سب سے بڑا فریضہ ہے نماز اس کی طرف متوجہ کرو سات سال کی عمر میں پڑھانا شروع کر دو دس سال کی عمر میں ان پر نماز کے لیے سختی شروع کر دو مارنا شروع کر دو ڈانٹنا شروع کر دو سزا دینا شروع کر دو تاکہ اب چند سال بعد جب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس چیز کے مکلف ہو جائیں کہ اب نمازیں ان کے اپنے نام اعمال میں ان کی نمازیں لکھی جا رہی ہیں نماز کا پڑھنا بھی انہی کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے نماز کا نہ پڑھنا بھی انہی کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے اس وقت تک یہ سزا بھگت بھگت کے نماز کے عادی ہو چکے ہوں تاکہ بعد میں تمہیں ان پر سختی نہ کرنا پڑے لیکن اب کب کوئی کرتا ہر ایک شخص کو یہی فکر صبح خود نماز پڑھ رہے ہیں بچے ساتھ بستر پہ سو رہے ہیں بالغ بچے چودہ پندرہ سال کی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں بالغ ہو چکے پتا ہے ماؤں لیکن ساتھ بستر پر سو رہے ہیں ان کو نہیں اٹھائیں گے اگر کسی دوسرے نے اٹھا دیا نانا اور بچے رات کو بہت دیر سے سوئے تھے تھکے ہوئے ہیں فلاں چھٹی کا دن تھا رات کو دیر تک کھیلتے رہے تو صبح ان کو فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھائیں کیا محبت کیا آپ نے اس کے ساتھ کیا نرمی اور شفقت کا معاملہ کیا آپ نے اس کے ساتھ کہ ایک نماز جان بوجھ کر جو بالغ انسان اللہ رب العزت نے اس میں کوئی حد نہیں رکھی کہ شروع کا بالغ ہو درمیان کا بالغ ہو یا بوڑھا آدمی اس کے لیے سزا جو انسان نماز کا مکلف ہو چکا اللہ رب العزت کو نماز کا جواب دہ ہو چکا اب اس کے بعد اس نے جان بوجھ کر اپنی زندگی کی ایک نماز ترک کر دی فرمایا اس کو تین حقب جہنم میں رہنا پڑے گا اسی ہزار سال کا عرصہ بنتا ہے ایک نماز اگر اللہ رب العزت معاف نہ فرمائے ایک نماز کے ترک کرنے کا عذاب اسی ہزار سال جہنم میں رہنا آپ نے اس کی ایک نماز چھڑا دی کہ بچے بچی کا آرام پورا ہو جائے آپ نے اس پر سختی کرنے والے کا ہاتھ روک دیا زبان روک دی کسی نے سمجھا دیا الٹا اسی کے ساتھ ناراض ہو گئے اولاد نے آگے سے تھوڑا سا جو ہے وہ احتجاج کا رویہ اختیار کر لیا ان کو یہی کہو جو دنیا میں تمہارے ساتھ لڑ بھی لیں گے کوئی بات نہیں دنیا میں تمہاری تھوڑی سی سخت بات برداشت کر لیں گے کوئی بات نہیں تمہیں جہنم میں نہیں جانے گے کیونکہ ہمیں تم سے پیار اس لیے کہ تم ہمارے جگر کے ٹکڑے ہو اس لیے کہ تم ہمارے جسم کا حصہ ہو اس لیے کہ تم ہماری اولاد ہو اس لیے کہ ہمارے دل میں تمہارے لیے ہمدردی ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر تمہارے بہت سے حقوق رکھے ہیں اس لیے ہم تمہیں جہنم میں نہیں دیں گے خوش ہو چاہے ناراض ہم سے جتنی کوشش ہو سکی تم سے جہنم تمہیں جہنم سے بچانے کی ہم تمہیں بچائیں گے ہم اگر دنیا میں تمہاری تھوڑی تمہارے لیے تھوڑی سی بخار کی حرارت برداشت نہیں کر سکتے بچے کو بخار ہو نیند ماں کو نہیں آ رہی کہ بچے کا جسم گرم ہو رہا ہے ہم تمہارے لیے جہنم کی آگ برداشت کر لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نہیں کریں گے اس کے لیے کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے ہوتا رہے تم ہوتے ہو تم ہو جاؤ کوئی اور ہوتا ہے کوئی اور ہو جائے لیکن اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ اولاد کو نہیں جو ہے وہ ایسا ہونے دینا کہ وہ اللہ رب العزت کے احکام سے غافل رہے اب ذرا اپنے حالات کا خود ہر کوئی جائزہ لے لے اپنے گھروں کا جا کر ہر کوئی خود جائزہ لے لے کہ وہ اولاد گھروں میں اس وقت ہر کسی کے گھر میں اولاد ہوگی کوئی کسی عمر میں کوئی کسی عمر میں تو اللہ اور اس کے رسول کے آکام پتہ کریں کہ اولاد اس وقت جس عمر میں اس وقت ہم پر کیا لازم جب یہ طرح شعور کی عمر کو چلی جائے گی اس وقت ہم پر کیا لازم ہو جائے گا جب یہ بلوغت کے قریب کی عمر کو پہنچ جائیں گے اس وقت ہم پر ان کے کیا حقوق لازم ہو جائیں گے جب یہ بالغ ہو جائیں گے اس وقت ہم پر ان کے کیا حقوق لازم ہو جائیں گے جب تک یہ ہماری عیال داری میں رہیں گے ہم پر ان کے کتنے حقوق لازم ہیں جب یہ ہم سے الگ ہو جائیں گے جدا ہو جائیں گے تب ہم پر ہمارے بارے میں اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ماں باپ کو ایک ایک چیز کا پتہ رکھنا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کر کے خود کو بھی اللہ کے آزاد سے بچانا اپنی اولادوں کو بھی اللہ کے آزاد سے بچانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان مردوں یا بچوں میں جو مرد ہوں ان کی تربیت کے لیے جو بچیاں ان کی تربیت کے لیے الگ الگ نصاب بیان فرمائے فرمایا کہ جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچنے لگیں تو ماں باپ پر لازم ہے لڑکوں کو سورت المائدہ یاد کروں قرآن مجید کے چھٹے پارے میں یہ سورت یہ یاد کروں کہ سورت المائدہ کے اندر احکام ہیں اس میں وضو کا پورا طریقہ اللہ رب العزت نے سکھایا نماز کی اس میں تاکید اللہ رب العزت نے فرمائی حلال و حرام کے احکام اس کے اندر سب صورتوں سے زیادہ بیان کیے گئے میں مردوں کو یہ صورت سکھاؤ بالغ ہونے سے پہلے تاکہ ان کو اللہ رب العزت کے ان سارے احکام کا پتہ چل جائے کہ ہم کل کو بالغ ہونے والے ہیں اللہ رب العزت کیا مکلف ہونے والے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہم پر لازم اور بچیوں کو سورت النور سکھا دو کہ سورت النور کے اندر پردے کے احکام ہیں عفت اور حیا کے احکام ہیں اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزیں بیان فرمائی کہ ایک مسلمان عورت کو دنیا میں کس طریقے سے رہنا ہے اپنے آپ کو بے بد نظری سے کس طریقے سے بچانا ہے بدکاریوں سے کس طریقے سے بچانا ہے پردے کے تفصیلی احکام اللہ رب العزت نے لباس کیسا پہننا ہے ایک مسلمان عورت کو اس نے آنکھیں کس طرح اپنی رکھنی ہے گھر میں کس طریقے سے رہنا ہے گھر کے باہر کس طریقے سے رہنا ہے شادی سے پہلے کی زندگی کس طرح گزارنی ہے شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے اللہ رب العزت نے یہ سارے احکام سورت النور میں نازل فرمائے میں بچیوں کو سورت النور سکھا دیا یہ اشارہ فرما دیا ایک چیز کہ ایک مسلمان لڑکے کے لیے جو سب سے ضروری تعلیم ہے وہ حلال و حرام اور نماز کی ہے کہ اس کو ان دو چیزوں کا پابند بنایا جائے اور ایک مسلمان بچی کے لیے جو سب سے ضروری تعلیم ہے بالغ ہونے اور مکلف ہونے سے پہلے وہ پردے کی حیا کی اور عفت کی تعلیم ہے ماں باپ یہی کہہ کہہ کر کے ابھی بچی ہے ابھی بچی ہے اس کو اس عمر تک پہنچا دیں کہ وہ پھر اللہ رب العزت کے ان آکام کو نہ جاننے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ان بڑی بڑی نافرمانیوں کا شکار ہو جائے اور اللہ رب العزت کے ان منع کردہ ان بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے اور خدا نخواستہ اپنے آپ نے آپ کو جہنم کی مستحق بنا لے اس لیے فرمایا کہ سورت النور ان کو یاد کرا دے سورت النور کا ترجمہ انہیں پڑھا دو سورت النور میں جو احکام اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ہیں ان احکام سے انہیں روشناس کر دو تاکہ اب جب وہ ایک بلوغت کی عمر کو پہنچے اور ایک مکلف انسان کی زندگی کو پہنچ جائے تو انہیں پتا ہو کہ اب انہیں اللہ رب العزت کے عذاب سے کس طریقے سے بچنا ہے میری مسلمان ماؤں بہنوں ہم سب اس بارے میں بہت غفلت کا شکار بہت زیادہ غفلت کا شکار ہمیں اولاد کے ساتھ محبت کا صحیح معنی نہیں سمجھ میں آیا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ محبت کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آیا اپنے آل محبت کے ساتھ محبت کا جو حقیقی حق ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اور ہم ایک ایسی چیز کو محبت قرار دے رہے ہیں جو حقیقت میں محبت نہیں بلکہ شدید ترین نفرت دنیا میں انسان کسی کے لیے ایسا نہیں سوچتا کہ یہ آدمی آگ میں جلایا جائے سوائے اس کے جس کے ساتھ اسے بہت شدید ترین نفرت بہت شدید ترین نفرت اس کے بارے میں انسان کے دل میں شاید یہ خواہش ہو کہ یہ انسان تو اگر آگ میں جل جائے تو بہت اچھا ہو اس کو تو اگر جلا کر راک کر دیا جائے تو بہت اچھا ہو جائے دنیا کو انسانوں کو اس کے شر سے نجات مل جائے رات کئی انسان ایسے ہوں گے جن کی زندگی میں کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو دنیا میں کسی کے ساتھ ایسی نفرت ہوگی اللہ کرے وہ اللہ کی خاطر ہو دین اسلام کی خاطر ہو اپنی ذات کی خاطر نہ ہو کہ کچھ لوگ ایسے نافرمان اللہ کے باغی انسانوں کے مسلمانوں کے انسانیت کے ایسے دشمن کے وہ آگ میں ڈال دیے جائیں بس یہی ان کا انجام ہر انسان کو چھوڑ ہم نے نعوذ باللہ خدا نہ نخواستہ اپنی اولادوں کے لیے ایسا انجام تیار کر ایسے راستے پر ان کو چلا دیا اپنی آنکھوں کے سامنے بچے ناچتے کھیلتے گاتے جو ہے وہ جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں اور ماں باپ کو فکر نہیں اللہ رب العزت کو ہم سے محبت ہے اللہ رب العزت کو ہمارے ساتھ حقیقی شفقت ہے اس لیے اللہ رب العزت نے جہنم بنا تو دی لیکن اس کو بیان فرما دیا اور اتنا ڈرایا انسانوں کو اتنا ڈرایا کہ کوئی انسان اس کی طرف جائے نہ اب جو جاتا ہے وہ تو اپنی ازلی بدبختی کی وجہ سے جاتا ہے کہ اللہ رب العزت روک رہے ہیں اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں بندے یہ چند کام چھوڑنے کے انہیں چھوڑ دے تو جہنم سے بچ جائے گا یہ چند کام کرنے کے انہیں کر لے تو جہنم سے بچ جائے گا اور پھر اس جہنم کے مقابل اللہ رب العزت نے دیکھیے کیسی جنت تیار فرمائی اپنے فرما بردار بندوں کے لیے اس جنت کی ایک ایک نعمت کو اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا کہ بندو تھوڑے سے کام کر لو تمہیں میں یہ جنت دے دوں گا یہ میں نے تمہارے لیے بنائی ہے مفت بنائی ہے اس میں رہنے کا کوئی کرایہ نہیں کوئی خرچہ نہیں اس کی ہر نعمت تمہارے لیے وافر ہے اس کی کوئی نعمت کسی قیمت کے بدلے میں نہیں ہر نعمت اس میں مفت ہے کوئی نعمت اس کی ختم ہونے والی نہیں کوئی نعمت اس کی محدود نہیں کہ اتنی استعمال کر لو گے اس کے بعد نہیں ملے گی اللہ رب العزت نے وہ جنت بھی تو بنائی اللہ رب العزت کو محبت اور محبت کا معنی سمجھایا ہمیں خود کہ محبت یہ ہوتی ہے دیکھو جو اللہ نے ہمارے ساتھ کی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت بنا دی یہ اللہ کی محبت ہے اس جنت کا راستہ ہمیں دے دی اللہ رب العزت نے جہنم بنا دی تو اس جہنم سے بچنے کا راستہ ہمیں بتا دیا یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے اللہ رب العزت پکڑ پکڑ کر اپنے بندوں کو بچا رہے ہیں ہمیں جن کے ساتھ محبت ہے ہم انہیں کیوں نہیں بتاتے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے جہنم کا راستہ کون سا ہے ہم انہیں کیوں جنت کے راستے کی طرف نہیں چلا رہے اور انہیں جہنم کے راستے سے کیوں نہیں روکے ہمارے آکا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے محبت اس لیے ہمارے آقا ہماری خاطر راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے رو رو کر ان کے قدم مبارک پھٹ جاتے ہمارے آقا ہماری خاطر اتنا رویا کرتے کہ ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو جاتی اٹھ کر منتیں کرتی یا رسول اللہ اپنے اوپر رحم فرمائیے یا رسول اللہ اپنی جان پر رحم فرمائیے شفقت کیجیے آپ نے تو اپنی امت کی فکر میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ مشقت میں ڈال دیا کہ آپ نہ اس امت کی خاطر آرام فرما رہے نہ اس امت کی خاطر کچھ اچھا کھا پی رہے نہ اس امت کی فکر میں دنیا کی نعمتوں کو استعمال فرما رہے بس اس امت کی فکر میں آپ گھلتے چلے جا رہے ختم ہوتے چلے جا رہے آپ کی ساری کی ساری محنت اس امت کے لیے نہ آپ تو بخشے بخشائے کسی چیز کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا اللہ رب العزت نے مغفرت کا جنت کا ساری کی ساری نعمتوں کا ساری عظمت اور بلندیوں کا دنیا میں وعدہ فرما لیا کس کی خاطر رو اور کیسا ہماری خاطر تڑپ رہے ہیں فرمایا دنیا میری حالت یہ ہے لوگوں تم کود کود کر جہنم کی طرف جا رہے ہو تم پروانوں کی طرح جیسے پروانے شما پر ٹوٹتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے یہ آگ ہے لیکن اس آگ سے آ کر ٹکراتے ہیں جلتے ہیں لوگوں تم دوڑ دوڑ کر ایسے جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہو میں تمہارے دامن پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے کھینچ رہا ہوں جہنم سے واپس بلا رہا ہوں پیچھے ہٹا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ مثال قرار دے دی کہ میری اور تمہاری یہ مثال اور قیامت کے دن جب اللہ کا ہر مقرب فرشتہ اللہ کا ہر مقرب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک سارے کے سارے انبیاء نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اس کائنات کی واحد شخصیت ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میدان حشر کی گرمی میں بھی ہمیں اور آپ کو تلاش کر رہے ہوں گے امتی امتی یا اللہ میری امت ہے مجھے میری امت تک پہنچایا جائے تاکہ میں ان کے لیے اس میدان حشر کی گرمی سے بچانے کا کچھ سامان کروں مجھے میری امت تک پہنچایا جائے تاکہ میں انہیں آپ کے عذاب سے بچانے کا کچھ سامان کروں مجھے میری امت تک پہنچایا جائے تاکہ میں ان کی شفاعت کر کے انہیں جہنم سے بچاؤں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے محبت ہے وہ ہمیں ڈرا کر گئے مسلمانوں اتنی خوفناک جہنم میں اس سے بچو محبت یہ ہوتی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت سکھا گئے کہ تمہیں جن سے محبت ہے ان کی خاطر جہنم کے راستے پر کھڑے ہو جاؤ اور انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر اس راستے سے ہٹاؤ ان کے دامن پکڑ پکڑ کے انہیں اس راستے سے کھینچو انہیں غصہ آئے تب بھی انہیں جہنم سے بچاؤ وہ تم پر ناراض ہو تب بھی تم انہیں جہنم کے عذاب سے بچاؤ وہ تمہارے ساتھ بات چیت بند کر دیں بولنا ترک کر دیں تم سے روٹ جائیں تب بھی تم انہیں پکڑ پکڑ کر جہنم کے عذاب سے بچاؤ محبت تو یہ ہے تم نے اس چیز کو محبت سمجھ لیا کہ جہنم کا راستہ کھلا چھوڑ دیا اپنی اولادوں کے لیے کہ جائیں اس راستے پر چلیں اور جہنم میں گریں یہ کیا محبت ہمارے آقا بھی ہمیں یہ محبت سکھا کر اور وہ ہم سے یہ محبت فرماتے رہے جب تک دنیا میں تھے فرماتے رہے قیامت کے دن بھی انہی کی محبت ہمارے کام آ جائے تو آ جائے باقی ہم سب کیا منہ لے کر اللہ کے حضور جائیں گے لیکن ڈرنا تو ہے بچنے کی فکر تو کرنی ہے بچانے کی فکر تو کرنی ہے تو میری ماؤں بہنوں آج سے عزم کریں عزم کریں ہم نے حقیقی معنوں میں اپنے چاہنے والوں سے محبت کرنی ہے اللہ رب العزت نے جن لوگوں کی محبت ہم پر لازم فرمائی ہے وہ اہل حقوق ہیں اہل محبت ہیں ہمیں صحیح معنوں میں ان سے محبت کر کے دکھانا ہے کہ ہم انہیں جہنم سے بچائیں ہم انہیں ایمان سکھائیں گے ہم انہیں اعمال سکھائیں گے پھر ہم انہیں ان اعمال کی انہیں ان اعمال پر چلنے کی ترتیب مہیا کریں گے اس بارے میں ان کے ساتھ جو سختی ہم سے ہو سکی ہم اسے روا رکھیں گے اس سختی کا نظام ہم ان پر بنائیں گے اگر یہ دنیا میں ہم سے روٹ بھی گئے انہیں جب مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کتنی اچھائی کی کتنی محبت اور نرمی والا معاملہ فرمایا تب یہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے اللہ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناسن یام دنیا میں تو لوگ سو رہے ہیں انہیں کوئی اچھے برے کی پرواہ نہیں کوئی اچھے برے کی پرواہ نہیں تحبو جب یہ مریں گے تب بیدار ہوں گے مرنے کے بعد پتا چلے گا قبر میں جا کر دنیا میں اچھا کیا تھا برا کیا تھا مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ دنیا میں محبت ہمارے ساتھ کس نے کی اور کس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا قبر میں جا کر پتا چلے گا کہ کسی نے اگر ہمیں نماز کی خاطر ڈانٹا وہ ہمارا کتنا بڑا محسن تھا کسی نے ہمیں پردے کی خاطر ڈانٹا وہ ہمارا کتنا بڑا محسن تھا کسی نے ہمیں بے حیائی کے کام سے روکا وہ ہمارا کتنا بڑا محبوب اور محبت کرنے والا تھا اس نے ہمیں اللہ رب العزت کے احکام پر چلانے کے لیے ہمارے ساتھ کوئی سختی کی وہ ہمارا کتنا خیر خواہ تھا اور جنہوں نے ہمیں سونے دیا جنہوں نے ہمیں نمازوں کے لیے نہیں جگایا جنہوں نے ہمیں پردہ نہ کرایا جنہوں نے ہمیں اللہ رب العزت کے احکام سے روشناج نہ کیا جنہوں نے ہماری بس دنیا کی فکر کی کہ وہ دنیا میں ہمیں اچھا کھلا دیں دنیا میں ہمیں اچھا پہنا دیں دنیا میں ہمیں مال دے دیں دنیا کی ہمیں تعلیم دلا دیں لیکن نہ انہوں نے ہمیں کبھی اللہ کی ذات کا تعارف کرایا نہ کبھی اللہ کے نبی کے حقوق سے آگاہ کیا نہ کبھی اللہ کے احکام سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا کتنی بڑی زیادتی کی کتنا بڑا انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کر دیا آج اس قبر کے عذاب میں ہم ان کی وجہ سے مبتلا ہیں آگے حشر میں ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے آگے نعوذ باللہ جہنم اور پھر اللہ رب العزت کے اتنے سخت عذاب ان میں ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے تب انسانوں کی آنکھیں جا کر کھلیں گی کہ دنیا میں محبت کیا تھی نرمی کیا تھی پیار کیا تھا اور نفرت کیا تھی اور ظلم کیا تھا تب جا کر پتا چلے گا آج دنیا میں نئی اس چیز کا احساس ہوتا ہے اس لیے کہ ہم سب سو رہے ہیں ہم سب بیدار نہیں ہیں انسان نیند کی حالت میں اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں کرتے انسان کو نیند کی حالت میں کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کس کیفیت میں اچھی حالت میں یا بری حالت میں وہ اپنے جسم پر بھی اس وقت میں مختار نہیں ہوتا اس کو اختیار نہیں ہوتا اور میں نیام ان لوگ سارے ایسے ہی سو رہے ہیں ان کو اپنے اچھے برے کا کوئی پتہ نہیں ادا ماتو انتہا جب یہ مر جائیں گے تب ان کی آنکھیں کھل جائیں گی دنیا میں لوگ موت کہتے آنکھیں بند ہو جائیں گی موت آنکھیں بند ہونا نہیں ہے موت حقیقت میں آنکھوں کا کھل جانا ہے موت آئے گی تو آنکھیں کھلیں گی موت آئے گی تو اس عالم کی حقیقت سمجھ میں آئے گی موت آئے گی تو آگے کے عالم کی حقیقت سمجھ میں آئے گی موت آئے گی تو پتا چلے گا اللہ کون ہے موت آئے گی تو پتا چلے گا محمد الرسول اللہ کون ہے موت آئے گی تو پتا چلے گا کہ دنیا میں اچھا کیا تھا اور برا کیا تھا ہم اچھی حالت میں رہے یا بری حالت میں رہے یہ موت آنے کے بعد فیصلہ ہونے والا ہے میری ماں بہنوں پہلے بیدار ہو جائیں پہلے جاگ جائیں اس لیے کہ اس وقت جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت کا جاگنا کوئی کام نہیں آئے گا اس وقت کے جاگنے کے بعد تو اگر دنیا میں نہ جاگے اسی وقت جاگے تو سوائے رونے کے اور کچھ نہیں سوائے تڑپنے کے اور کچھ نہیں سوائے عذابوں کے اور کچھ نہیں سوائے مارے کھانے کے اور کچھ نہیں سوائے سانپوں کے بچھوؤں کے اور عذابوں کے اور کچھ نہیں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ابھی جگا دیں ابھی بیدار کر دیں ہماری آنکھیں کھول دیں ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اللہ رب العزت کے ان احکام پر عمل کرنے والے ہوں تو عزم کیجیے آج عزم کیجیے میں بھی کروں آپ بھی کریں سب ماں باپ اور پھر اس کی دعوت چلائیں ہر ماں باپ اس چیز کا عزم کریں اپنی اولادوں کو دنیا پڑھائیے کوئی نہیں روکتا کون کہہ رہا ہے کون سا مولوی پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ سب لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیں کوئی اپنی بچیوں کو تعلیم نہ دے کوئی نہیں کہہ رہا صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ساتھ ان کو قبر بھی بتائیے اللہ بھی بتائیے رسول بھی بتائیے نماز بھی بتائیے روزہ بھی بتائیے حرام حلال کے احکام بھی بتائیے پاکی نہ پاکی کے احکام بھی بتائیے انہیں اللہ سے روشناش کرا دیجئے اللہ سے ان کو آگاہ کر دیجئے اپنی حقیقت سے آگاہ کر دیجئے دنیا میں جتنا پڑھنا چاہے کوئی پڑھے کوئی اس کے لیے ممانت نہیں دنیا میں کوئی کتنا کھانا چاہے کھائے حلال کوئی اس کے لیے کوئی ممانت نہیں دنیا میں حلال سے جتنا اچھا سے اچھا لباس کوئی انسان پہننا چاہے کوئی اس کے لیے ممانت نہیں دنیا میں حلال سے کوئی انسان کتنا اچھا سے اچھا گھر بنانا چاہے کوئی اس کو گھر بنانے سے نہیں روکتا حلال مال سے کوئی کتنی اچھی سے اچھی گاڑی لینا چاہے کوئی اس کو نہیں روکتا کوئی اس کو منع نہیں کرتا دعوت صرف یہ ہے کہ آخرت کو بھی یاد رکھے انسان خود بھی یاد رکھے اپنی اولادوں کو بھی بتائے کہ بچوں دنیا سے چلے جانا ہے بچوں دنیا کو چھوڑ جانا ہے بچوں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے بچوں اللہ کو جا کر جواب دینا ہے دیکھو اللہ سے ہم چھوٹے ہیں اللہ نے ہمیں بتایا بتایا اپنے بندوں کو بتایا ہم حضرت محمد الرسول اللہ سے چھوٹے انہوں نے ہمیں سمجھایا سب کچھ بتایا تو ہم پر لازم ہے ہم اپنے چھوٹوں کو بتائیں اللہ کون ہے محمد الرسول اللہ کون ہے قبر کیا ہے جہنم کیا ہے عذاب کیا ہے اللہ کی ناراضی کیا ہے اللہ کی رضامندی کیا ہے یہ سب کچھ ان کو بتانا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے آپ سب کو بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے اعلی محبت کے ساتھ حقیقی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الشامل الشامل وعلى آله وأصحابه عدد معلومات الله بدوام الله صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما هو أهله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الراہمین رب فرور ہمان تخیر الراہمین رب فرور اللهم اهدنا اللہ محدنا فیمن وافی نا فیمن آفیت و طلفی من طبارک وقنا تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك يا الله يا رحمن يا رحيم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا دل جلالی علی کرام دل جلالی علی کرام دل جلالی ولی کرام ہم سب کے صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ سب گناہوں کو معاف کرنا یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما اخلاص کامل نصیب فرما اپنی اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور پورا اتباع نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے والا بنا پورے دین پر چلا پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرما اپنے لیے اپنی اولادوں کے لیے پورے دین کو اپنانے والا بنا یا اللہ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا جہنم کے عذاب سے بچا ہمیں بھی بچا ہمارے بڑوں کو بھی بچا ہمارے چھوٹوں کو بھی بچا جتنے مسلمان دنیا سے گزر چکے ان کی بھی مغفرت فرما جتنے دنیا میں موجود ہیں ان کی بھی مغفرت فرما جو دنیا میں آنے والے ہیں ان کی بھی مغفرت کا فیصلہ فرما یا اللہ یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما ہم سب کی حالت کو سنوار دے یا اللہ دنیا کی بھلائیاں عطا فرما آخرت کی بہتریاں اور بھلائیاں عطا فرما یا اللہ مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما ان کو ظالموں سے نجات عطا فرما یا اللہ جو مسلمان اسیر ہیں قید میں ہیں آپ کے نام اور کلمہ کی نسبت سے دنیا میں جہاں جہاں بھی جتنے مسلمان مرد عورتیں بوڑھے بچے قید میں ہیں یا اللہ ان پر رحم فرما رحمت فرما انہیں ظالموں کی قید سے نجات عطا فرما یا اللہ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان پر رحم فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما جتنے مسلمان بیمار ہیں ان پر رحم فرما ان کو شفا صحت اور سکون نصیب فرما یا اللہ جتنے مسلمان مقروض ہیں ان پر رحم فرما انہیں ان کے قرضوں کا غیب سے انتظام فرما یا اللہ جتنے مسلمان حاجت مند ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما یا اللہ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر رحم فرما یا اللہ جو مسلمان آپ کے نام کی خاطر آپ کے کلیمے کی خاطر جہاد کر رہے یا اللہ ان کی نصرت فرما ان کی مدد فرما ان کی حفاظت فرما مجاہدین کے جو بڑے ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما یا اللہ ان کا سایہ مسلمانوں کے سروں پر قائم فرما ان کی بیت میں اور ان کے جھنڈے کے نیچے مسلمانوں کو جمع فرما جہاد کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جتنے مسلمان مال سے جہاد کرنے والے ہیں ان کا جہاد قبول فرما جو جان سے جہاد کرنے والے ہیں ان کا جہاد قبول فرما جو جہاد کی دعوت دینے والے ہیں ان کی محنت کو قبول فرما یا اللہ جو شہید ہو چکے ان پر رحم فرما رحمت فرما انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما یا اللہ یا اللہ تمام مسلمانوں پر رحمت فرما ہم سب کے حال پر رحم فرما ہم سب کی حالت کو سنوار دے یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی ہمیں عطا فرما جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں خیر ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیر آپ سے مانگی یا اللہ وہ سب ہمیں نصیب فرما جن دن شرور سے پناہ مانگی یا اللہ ان سب شرور سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں اچھے حکمران نصیب فرما ظالم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 اللهم وبارك وسلم على سيدنا الرحیم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سعید برحمتك يا ارحم الراحمين